ایک ظالم درندہ دنیا میں موجود تھا جس کے ایک ہاتھ میں ہتوڑا تھا دوسرے ہاتھ میں دراتی تھی وہ دراتی سروں کی فصلیں کاٹ رہی تھی وہ ہتوڑا مسلمانوں پہ برس رہا تھا سائبیریا کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا قفقاز کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا ماورا النہر نہر کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا ہمارا بخارا ہم سے چھین لیا گیا ہمارا سمر ہم سے چھین لیا گیا ہمارا تاش ہم سے چھین لیا گیا ہمارا ماتورید ہم سے چھین لیا گیا ہمارا مرغی لان ہم سے چھین لیا گیا ہمارے خوراسان ترکستان کا اکثر حصہ ہم سے چھین لیا گیا ظالم درندہ خون پیتا رہا اسلام کو ذبح کرتا رہا مسلمانوں کو مٹاتا رہا مگر اس کی نظریں تو کہیں اور لگی ہوئی تھی وہ گرم پانیوں کی تلاش میں تھا وہ دنیا پہ اقتدار چاہتا تھا وہ دنیا پہ حکومت چاہتا تھا اس کی خفیہ ایجنسیاں اپنا جال ہر طرف پھیلا چکی تھی مگر کیا ہوا دو شمبے پہنچ کر تاجکستان پہنچ کر ازبکستان پہنچ کر اس کی ٹانگیں جام ہو گئی اس کے ٹینک رک گئے اس نے اپنی ایجنسیوں سے پوچھا کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہا آگے چار میم کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے موت سے ٹکراتا ہے کہنے لگا وہ کون سے میم ہیں جو رشیا کے اسلحے کا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا گنو پہلا میم ہے مسجد دوسرا میم ہے مدرسہ تیسرا میم ہے مولوی اور چوتھا میم ہے مجاہد جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے موت اس پر مسلط ہوتی ہے پانچواں میم خود آ جاتا ہے روسیوں کے دماغ ہل گئے کیا افغانستان میں مسجدیں بہت ہیں کہا ہاں کچی ہو یا پکی ہر جگہ افغانی کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے کیا مدرسہ بھی بہت ہے جی ہاں افغانستان کی گلیوں میں کوچوں میں وہ پرانے طرز کا مولوی جس پہ نہ امریکی تہذیب نے اثر کیا نہ یورپ کی ثقافت نے اثر کیا نہ ٹی وی نے اثر کیا نہ ٹی وی نے اثر کیا نہ انٹرنیٹ نے اثر کیا نہ کمپیوٹر نے اثر کیا مولوی کی وہی شکل چودہ سو سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے وہی سوچ کل بھی تھی آج بھی ہے دنیا اسے قدامت پسند کہتی ہے وہ اسے سعادت پسند ہی سمجھتا ہے